حضرت برعیدہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ایسی مجلس میں تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں تین دن سے زائد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا لیکن اب تم کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ اور جب تک چاہو رکھو اسی طرح میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان برتنوں میں نویز نہ بناؤ یعنی کدو کا برتن تارکول ملا ہوا برتن کھجور کی جڑ کا برتن اور مسام بند مٹکا لیکن اب جس برتن میں بناؤ البتہ ہر نشے والی چیز سے بچو اسی طرح میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا لیکن اب جو قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہے جائے مگر وہاں جا کر کوئی غلط بات نہ کہو سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پینتیس